زید بن ارکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غذبۂ بنی مستلق میں جہاد کے لیے نکلے ہمارے ساتھ کچھ آرابی بھی تھے جب کہیں پانی نظر آتا تو ہم ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر حاصل کر لینے کی کوشش کرتے آرابی پانی تک پہنچنے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے اس وقت ایسا ہوا ایک دیہاتی اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا جب آگے نکلتا تو حوض کو بھرتا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھتا اس پر چمڑے کی ایک چٹائی ڈال دیتا پھر اس کے ساتھی آتے اسی موقع پر انصاریوں میں سے ایک آرابی کے پاس آیا اور اپنی اونٹنی کی مہار ڈھیلی کر دی تاکہ وہ پانی پی لے مگر اس عرابی شخص نے پانی پینے نہ دیا انصاری نے باندھ توڑ دیا عرابی نے لٹ اٹھائی اور انصاری کے سر پر مار کر اس کا سر توڑ دیا وہ انصاری منافقین کے سردار عبداللہ بن اوبئی کے پاس آیا وہ اس کے ہم خیال ساتھیوں میں سے تھا اس نے اسے واقع کی اطلاع دی عبداللہ بن اوبئی یہ خبر سن کر بھڑک اٹھا غصے میں آ گیا کہا ان لوگوں پر تم لوگ خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جب تک کہ وہ یعنی آرابی ہٹ نہ جائیں جبکہ ان کا معمول یہ تھا کہ کھانے کے وقت وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے اور موجود ہوتے تھے عبداللہ بن اوبئی نے کہا جب وہ لوگ محمد کے پاس سے چلے جائیں تو محمد کے پاس کھانا لے کر آؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ خاص موجود لوگ کھانا کھا لیں پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر ہم مدینہ بسلامت پہنچ گئے تو تم میں جو عزت والے ہیں انہیں ذلت والوں یعنی عرابیوں کو مدینے سے ضرور نکال بھگا دینا چاہیے زید کہتے ہیں میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں نے عبداللہ بن عبی کی بات سن لی تو اپنے چچا کو بتا دی چچا گئے انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر اسے بلوایا اس نے آ کر قسمیں کھائیں اور انکار کیا کہ میں نے ایسی باتیں نہیں کہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سچا مان لیا اور مجھے جھوٹا ٹھہرا دیا پھر میرے چچا میرے پاس آئے بولے بیٹے تو نے کیا سوچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر غصے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تجھے جھوٹا ٹھہرا دیا یہ سن کر مجھے اتنا غم اور صدمہ ہوا کہ شاید اتنا غم اور صدمہ کسی اور کو نہ ہوا ہوگا میں غم سے اپنا سر جھکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چلا ہی جا رہا تھا کہ یکا یک آپ میرے قریب آئے میرے کان کو جھٹکا دیا اور میرے سامنے مسکرا دیے مجھے اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے دنیا میں جنت مل جاتی تو بھی اتنی خوشی نہ ہوتی پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے مجھ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا میں نے کہا مجھ سے آپ نے کچھ نہیں کہا البتہ میرے کان پکڑ کر آپ نے ہلائے اور مجھے دیکھ کر ہنسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خوش ہو جاؤ پھر مجھے عمر رضی اللہ عنہ ملے میں نے انہیں بھی وہی بات بتائی جو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں سورہ منافقون پڑھی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیرہ یہ حدیث صحیح ہے